والن کا خواب گیتا ایک جوان لڑکی تھی وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی گیتا ایک گوالن تھی جس کے پاس دو گائیں تھیں وہ ہر روز اپنی گایوں کا دودھ نکالا کرتی تھی اور اپنے سر پر دودھ کا برتن اٹھا کر پاس کے شہر میں جاتی دن بھر دودھ بیچنے کے بعد وہ شام کو گھر واپس آتی گیتا اپنی گایوں کی بہت اچھی دیکھ بھال کرتی تھی انہیں اچھا کھانا دیتی انہیں صاف رکھتی دادی کو گیتا سے بہت محبت تھی پر گیتا دن میں بہت زیادہ خواب دیکھا کرتی تھی وہ خواب دیکھتی اور زیادہ دولت مند بننے کے اس کے دن کے خواب ہمیشہ اسے مصیبت میں ڈال دیتے گیتا طبیلے سے باہر جا رہی ہیں وہ کھو جائیں گی تم ان کی طرف توجہ کیوں نہیں دے رہی اوہ معاف کرنا دادی ماں میں خواب دیکھ رہی تھی سوچ رہی تھی میں جانتی ہوں تم کس بابت سوچ رہی تھی ہمیشہ خواب دیکھتی ہو اور زیادہ دولت مند بننے کی اس کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے خواب دیکھنا ہی تمہیں دولت مند نہیں بناتا دن میں خواب دیکھنے کی عادت ایک دن تمہیں بہت مہنگی پڑے گی پر گیتا نہیں سنتی تھی اس کے دن کے خواب کبھی بند نہیں ہوئے ایک دن جب گیتا دودھ بیچنے کے لیے گھر سے نکل رہی تھی اس کی دادی اما نے اسے باورچی خانے میں بلایا سنو میری پیاری بچی آج تمہیں دودھ بیچنے کے لیے بازار جانے کی ضرورت نہیں ایسا کیوں دادی ماں کل ہمارے پڑوس کے گاؤں میں ایک بہت بڑی شادی کی دعوت ہو رہی ہے سرپنچ اپنی بیٹی کی شادی کا جشن منا رہا ہے آس پاس کے گاؤں سے سبھی اہم لوگ اس شادی میں شرکت کریں گے کیا تم سمجھ رہی ہو ایک نکاح یہ یقیناً بہت بڑا جشن ہوگا تمام دولت مند لوگ وہاں موجود ہوں گے لیکن دادی ماں ہم دودھ کیوں نہ بیچے کیا سرپنچ ناراض ہو جائیں گے نہیں <laughs> میری پیاری بچی سرپنچ چاہتا ہے کہ اس کا باورچی بہت قسم کی لذیذ مٹھائیاں بنائے اس نے خود مجھ سے کہا ہے کہ اس جشن کے لیے ایک بہت بڑے تازے دودھ کا برتن میں اسے بھیجوں اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں اس سے دگنا دام دیں گے جو ہم ایک روز میں بازار سے کماتے ہیں یہ بہت اچھا موقع ہے اور زیادہ دولت کمانے اور پڑوسی گاؤں میں عزت کمانے کا دگنا پیسہ دادی ماں کیا کل میں اس شادی میں جا سکتی ہوں میں اس بات کو توجہ دوں گی کہ ہر کوئی یہ جان لے کہ وہ مٹھائیاں اس دودھ سے بنی ہے جو ہم نے سرپنچ کو بیچا ہے اور پھر سرپنچ محترمہ میرا سب سے تعارف کرائیں گی اوہ میں اپنے سب سے اچھے کپڑے پہنوں گی اور شان سے چلوں گی ہم اتنی محنت کرتے ہیں انہیں ہمیں عزت دینی چاہیے وہاں ہر کوئی میرا نام جانے گا ہوائی قلعے مت بناؤ ہمارا دودھ ابھی تک گاؤں پہنچا بھی نہیں ہے باورچی نے ابھی تک دودھ کو سونگا بھی نہیں ہے اور تم ابھی سے خواب دیکھ رہی ہو کہ انہیں مٹھائیاں کتنی پسند آئیں گی اوہ میں اس لڑکی کا کیا کروں معاف کرنا دادی ماں میں یہ دودھ گاؤں لے کر جاؤں گی لو اسے لو اور یاد رکھنا کہ دودھ کی ایک بوند بھی زمین پر نہیں گرنی چاہیے آج کے لیے ہمارے پاس اتنا ہی دودھ ہے اور ضرورت سے زیادہ راستے میں کہیں رکنا مت میں نے سرپنچ سے وعدہ کیا ہے اگر وقت پر اس تک دودھ نہیں پہنچے گا تو دگنا پیسہ تو بھول جاؤ ہم شادی میں شرکت بھی نہیں کر سکیں گے وعدہ خلافی کے بعد سرپنچ کے روبرو جانا شرمندگی کا باعث ہوگا فکر مت کرو دادی ماں میں اس برتن اور دودھ کی پر حفاظت کروں گی آپ دیکھنا کہ آپ سرپنچ سے بھی زیادہ دولت مند ہو جائیں گی تھوڑے ہی وقت میں سرپنچ باقاعدہ ہم سے ہی دودھ خریدیں گے یاد رکھنا گیتا جانتی ہوں جانتی ہوں ہوائی قلعے مت بناؤ میں چلتی ہوں دادی ماں ہوشیار رہنا گاؤں کا راستہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بھرا تھا گیتا کو تازے پھولوں اور بیروں کی سگند بہت پسند تھی پر اسے چلنا بالکل بھی پسند نہیں تھا یہ راستہ کتنا خوبصورت ہے آہ پر یہ چھوٹے چھوٹے پتھر میرے پاؤں میں چبھ رہے ہیں کوئی بات نہیں میں جلدی ہی شہر میں ایک بڑا سا گھر بنا لوں گی تب مجھے اتنا زیادہ چلنا نہیں پڑے گا میں دولت مند ہو جاؤں گی دولت مند لوگ پیدل نہیں چلتے اپنا پسندیدہ گانا گنگناتے ہوئے چلتی گئی یہ برتن تو بہت وزنی ہے کوئی بات نہیں میں خود کے لیے ایک بیل گاڑی خریدوں گی تب پوری مشقت بیلوں کے ذمے آ جائے گی اور میں صرف آرام کروں گی دولت مند لوگ یہی تو کرتے ہیں چلتے چلتے وہ گاؤں کے بہت قریب پہنچ گئی تھی دولت مند ہونے کے لیے بس مجھے کچھ ہی میل چلنا ہوگا اوہ پر آج جو پیسوں میں اضافہ ہوگا میں اسے کیسے خرچوں گی کیا میں اور زیادہ گائے خریدوں نہیں مجھے ان سب کا دودھ نکالنا پڑے گا اور پھر بازار میں بیچنے کے لیے جانا پڑے گا بہت زیادہ کام ہوگا میں مرگیاں خرید سکتی ہوں اس اضافی پیسے سے میں بہت ساری مرغیاں خریدوں گی لیکن میں اتنی کہاں پر رکھوں گی گی مجھے ایک چھوٹا سا دربا بنانا پڑے گا میں اکیلے یہ سب کیسے کر سکوں کل شادی پر میں سرپنچ سے گزارش کروں گی کہ وہ ایک چھوٹا سا دربا بنانے میں میری مدد کریں آخر کار وہ میری ہی گایوں کا دودھ تو استعمال کر رہی ہوں گی نا ان کے تو بہت سے خادم ہوں گے میں اپنی ساری مرگیوں کو دربے میں رکھوں گی مرغیاں بہت سارے انڈے دیں گی وہ انڈے سیں گی اور پھر میرے پاس اور زیادہ مرغیاں ہو جائیں گی میں ان مرغیوں کو اونچی قیمت پر بیچوں گی مجھے ان مرغیوں سے بہت سارا پیسہ کمانے کو ملے گا اس سے میں ایک بیل گاڑی خریدوں گی میں سبھی مرغیوں انڈوں اور دودھ کو گاڑی پر لا دوں گی اور انہیں بیچنے کے لیے بازار جاؤں گی میں بہت سارا پیسہ کماؤں گی اور میں خادم اور خادمائے رکھوں گی پھر میں ایک بہت ہی دولت مند خاتون بن جاؤں گی اس سرپنچ محترمہ سے بھی امیر بہت سے دولت مند لوگ پھر شادی کے لیے میرا ہاتھ مانگنے آئیں گے پر میں کہوں گی نہ جب گیتا لوگوں کو نہ کہنے کا خواب دیکھ رہی تھی اس نے بہت زور سے اپنا سر ہلایا اور اس کے سر پر رکھا دودھ کا برتن ایک اونچے چھپاکے کے ساتھ زمین پر آ گرا برتن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور پورا دودھ اب زمین پر گر گیا تھا گیتا وہاں بیٹھی رونے لگی اس کے سارے خواب اس کی مرغیاں انڈے بیل گاڑیاں سب کچھ اس دودھ کی مانند تھا بکھرا ہوا نہیں نہیں اب میں گاؤں جا سکتی میرے پاس بیچنے کے لیے دودھ نہیں ہے میں کل شادی میں بھی شرکت نہیں کر سکتی میں دادی اما سے کیا کہوں گی اب گیتا صرف ایک ہی آواز سن سکتی تھی جو آواز اس کی دادی اماں کی تھی ہوائی قلعے مت بناؤ